تین دن یہ تو صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے اصل تو دعوت کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے اور اس سے گھبرانا نہیں کہ دعوت کے کام کو اگر ہم نے اپنا کام بنا دیا تو ہماری کاروباری لائن اور ہماری گھریلو لائن بالکل چھوٹ جائے یا بالکل ختم ہو جائے یہ نہیں ہے بلکہ کاروباری لائن کو اپنی جو ترتیب ہے اس کو چھوڑ کر ند ترتیب پر کاروبار آئے گا اور نبوی ترتیب پر ہمارا گھر آئے گا جب نبوی ترتیب پر کاروبار آئے گا اور گھر آئے گا تو یہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور گھر بھی دعوت بنے گا لوگ گھریلو زندگی کو دیکھ کر ایمان کی طرف پلٹا کھائیں گے لوگ کاروباری پاک صاف زندگی کو دیکھ کر ایمان کی طرف پلٹا کھائیں گے کاروبار اور گھر کو چھوڑو ہمیشہ کے لیے یہ نہیں کہتے بلکہ غلط کو چھوڑ غلط سے صحیح کی طرف موڑ اب اس کے اندر بعض مرتبہ دعوت کے تقاضوں کا اور کاروبار اور گھر کا مقابلہ بڑھے گا تو کاروبار اور گھر کو نمبر دو پر کرنا ہے اور دعوت کے تقاضوں کو نمبر ایک پر کرنا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کاروبار گھر کو بالکل نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو نمبر دو پر کرنا ہوگا اور گھریلو کیجیے اور دعوت کے جتنے تقاضے ہیں اسے نمبر ایک پر کرنا ہوگا آگے اور پیچھے کی بات ہے میرے محترم دوستوں البتہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ آدمی دعوت کے تقاضوں پر بنا تو پھر کاروبار کا اس کے پاس وقت نہیں بچا اور وہ کاروبار کر نہیں سکا ایک تو سستی کی بنا پر آدمی کاروبار نہ کرے اور ایک تو اس بنا پر کہ کاروبار کا وقت نہیں بچا تو میرے محترم دوستو اللہ پاک ہم لوگوں کو صاف صاف سمجھا رہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ پاک ہم کو صاف صاف سمجھا رہے کہ میں مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والے اللہ ہیں اللہ مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والے اللہ ہیں اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارے کام نہیں بنا سکوں گا اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے کو اپنے کاموں کا وکیل بنا دو میں مشرق مغرب کا سارا نظام چلاتا ہوں تو کیا میں تمہارے کام نہیں کر سکوں گا تو تم لوگ اپنے کاموں میں میرے کو اپنا وکیل بنا دو لیکن میری ایک شرط پوری کرے وہ یہ کہ بات میری مانو اور اپنے کاموں میں میرے کو اپنا وکیل بناؤ جب میں مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والا اللہ ہوں تو کیا میں تمہارے کام نہیں کر سکتا تو میرے کو وکیل بناؤ تمہارے کام میرے حوالے کرو یہ اللہ دے رہے اللہ خود کہہ رہے کہ تمہارے کاموں کا میرے کو وکیل بناؤ میں مشرق مغرب کا نظام چلاتا ہوں لیکن ایک کے ساتھ اسی کا نام توکل ہے اور جو آدمی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کفاظت کرتے ہیں جو آدمی بھی اللہ پر توکل کرے تو اللہ پاک اس کے لیے کفاظت کرتے ہیں یہ ہے وہ روحانی راستہ یہ ہے وہ وہی والا راستہ یہ ہے وہ انسان کی روح کی تربیت والا راستہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب گلے سردے والے بدن کے لیے اللہ پاک نے اتنا زبردست انتظام کیا تو پھر وہ روح اس کی تربیت کے واسطے اللہ پاک نے کتنا انتظام کیا ہوگا روح کی تربیت کے لیے زبردست انتظام تو روح کی تربیت سے ایک تبکل بھی ہے ایک تکوا بھی ہے اس سے روح کی زبردست تربیت ہوتی ہے روح کی تربیت ہوتی ہے ایمان کے ذریعے روح کی تربیت ہوتی ہے آماد ایمانیہ کے ذریعے اور روح کی تربیت ہوتی ہے سفاط ایمانیہ کے ذریعے اور ایمان کے اندر قدی ہوتا ہے دعوت کا کام کرنے سے جتنا دعوت کا کام کرے گا اتنا اس کا ایمان قدی ہوگا ایک طرف دعوت کی زمین ہو اس میں ایمانیات کی جڑ ہو اس کے بعد پھر ہماری ایمانیاں نماز روزہ زکات ہر ذکر تلاوت سب کا خیرات کاروبار کو شریعت کے مطابق کرنا گھر کو شریعت کے مطابق کرنا یہ سارے ہماری ایمانیاں ہیں جس کو دیکھ کر آدمی کہے بھی بھلا کام کر رہا ہے دیکھو تلاوت کر رہا ہے دیکھو ذکر کر رہا ہے بھائی دیکھو نماز پڑھ رہا ہے بھائی دیکھو یہ ہماری ایمانیاں کر رہا ہے اس کے بعد ایمان کا پانی اور ملتا رہا تو ہماری ایمانیہ کے بعد پھر اس کے اندر صفاتی ایمانیاں پیدا ہو کہ ہماری ایمانیاں جتنی بھی ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں یا تو قبول ہو یا قبول نہ ہو روزہ رکھنے والا وہ بھی ہے کہ جسے روزہ ڈھال بن جاتا ہے جہنم سے بھی اور ہو چکی اور ایک روزہ وہ بھی ہے کہ سوائے بھوکا رہے گی اسے کچھ نہیں ملتا ایک نماز وہ ہے کہ جس پر جنمت کامیاب ہوتا ہے کل اصلاحل وہ مینو ایک نماز تو وہ ہے کہ جس پر آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اس کو جنت ملتی ہے اور ایک نماز وہ ہے ریا کاری بازی کہ اس میں وہ جہنم کے اندر جاتا ہے تو وہ یہی نماز ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے گاری والی ارے وہ بھی نماز ہے کل اصل الب مین اللہ تھی صلاحی ماش رہی ہونے والی نماز جو آدمی کو ایمان کی طاقت پر جو آدمی کو جنت پہ لے جاتی ہے تو نماز بھی دونوں طرح روزہ بھی دونوں طرح آئے گا قرآن کی تلاوت بھی دونوں طرح ایک قرآن کی تلاوت تو وہ ہے کہ قیامت میں کہا جائے گا اتنا ورکے پڑھتا جا اور چڑھتا جا پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے درجے میں اور ایک قرآن کی تلاوت وہ ہے کہ میں قرآن بل قرآن یا بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں کہ جو قرآن تلاوت کرتے ہیں اور قرآن اس لانت کرتا ہے اسی طرح شہید ہونا ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ مردہ بھی لگتے ہو اور ایک شہید وہ ہے جو جہنم لے جائے گا سخی تاری اور شہید کہ جتنے بھی اعمال ایمانیاں ہیں جو ظاہر کے اندر اعمال دکھائی دیتے ہیں اگر مقبول ہے تو جنت اور اگر قبول نہیں تو جہنم لیکن اگر آپ طاقت کا کام کرتے رہے اور ایمان کی طاقت اعمال ایمانیہ کو ملتی رہی تو اللہ سے امید ہے کہ پھر آدمی شفا بھی ایمانیاں تک پہنچے گا اور صفات ایمانیہ کیا ہے تقوا ہے تبکل ہے صبر ہے شکر ہے اور صدق ہے امانت ہے صفت احسان ہے یہ سارے صفات ایمانیہ ہیں اور صفات ایمانیہ جو ہے نا جب یہ پیدا ہو گئی تو اس کا مقبول ہونا تو صفات پر اللہ کی حمایت ساتھ ہو جاتی بالم ان اللہ بالمستقیم تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے ان اللہ مال محسنین احسان کی صفت جن میں ہو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو کام کرتے ہو دین کا اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی حمایت ان اللہ محسنون تقوی والے احسان والوں کو اللہ کی ہمدردی اور حمایت ملتی ہے بن اللہ ہمارے ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کی حمایت یہ صفت ایمانیاں اگر پیدا ہو گئی تو اللہ کی حمایت ساتھ ہو گئی اور اللہ راضی ہو گئے صفات ایمانیہ کے اندر دو چیزیں ہیں بڑی بڑی ایک ایک تقوی اور توقع اگر یہ دو باتیں آ گئی تو ساری صفات ایمانیاں آ کر اور آدمی اس آدمی سے اللہ پاک راضی ہوں گے اور جب راضی ہوں گے تو موت کے بعد والی زندگی بنے گی اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مددیں آئیں گی توکل کے معنی اپنا کام اللہ کے حوالے کرنا اللہ کی بات مان کر یہ ہے اور اللہ یہ فرماتے ہیں بمن اللہ فہوا حسب جو آدمی اللہ کے اوپر توقل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کفایت کرے گی اور توکل کے کیا مانا بات اللہ کی ماننا اور کام اللہ کے حوالے کرنا اللہ کہتے ہیں رب المشرقی بل مغربی لا الہ الا ہوا بب تخیز ہو وکیلا مشرق اور مغرب کا رب ہے اللہ مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والے ہیں اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں لہذا بات اللہ کی ماننا اور کسی کی مت ماننا اللہ کو اپنے کام کا وکیل بنانا اللہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والا ہوں اللہ کہتے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں لہذا بات میری ماننا اور تحید و وکیلا اور جب تم میری بات مانو اور کوئی کام تمہارے آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے اندر تم میرے کو اپنا وکیل بنا دو تو توکل کے معنی بات اللہ کی ماننا اور کام اللہ کے حوالے کرنا اللہ کی صرف اللہ کی بات ماننا کیا کہتے ہیں وہ اللہ یہ کہتے ہیں بس تب حلال تم کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو تو تم کو راستہ ملے گا تو نبی کی بات کا ماننا وہ اللہ کی بات کا ماننا ہے تو نبی پاک سر کی بات بھی ماننی ہوگی اور ایک طرف اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ولدین میں تباؤ ہوں بے سان رب امدا جو لوگ مہاجرین اور انصار یعنی صاحب کے پیچھے پیچھے چلیں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ کہتا ہے میں راضی ہو جاؤں گا تو تین باتیں اللہ نے بتائی ایک تو اللہ کی بات ماننا نبی کی بات ماننا اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا صحابہ کے پیچھے چلنا یہ بات اللہ کی ماننا ہے رسول کریم سب کی بات کا ماننا یہ بات اللہ کی ماننا ہے اور قرآن پاک میں جو کچھ کہا وہ تو اللہ کی بات ہے تو اللہ کہتے بات میری مانو اور کام اپنے جتنے بھی کام ہے وہ میرے حوالے کر دو میں تمہارے کام پورے کر دوں گا جو میرے اوپر تبکل کرے گا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا حسب جو آدمی اللہ کے اوپر تبکل کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے کافی لیکن بعض مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام اللہ کے حوالے کیا تبکل کیا لیکن کام بنے نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کام کے بنانے کا ایک وقت میں نے مقرر کیا ہے بندے کی مصلیحت کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی حکمت کو سامنے رکھ کر اس وقت پر میں کام تیرا بنا دوں گی سبق ہفا بھابری خطا وہ اللہ کہتے تھے تو کام بنا کے رہوں گا لیکن ہر کام کے کرنے کا ایک وقت میں نے مقرر کیا ہے کبھی تو کام میں جلدی جلدی بناتے ہیں انڈا اور کبھی کام کے بنانے میں ذرا دیر کرتے ہیں اور رولا رولا کر کام بناتے ہیں اور رلاتے بھی کتنا اتنا رلاتے ہیں اتنا رلاتے ہیں کہ خود روحانی ترقی مل جائے اس کی اور اس کی روح کی خود تربیت ہو جائے اور اللہ سے اس کا تعلق بڑھ جائے اور اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے اور اللہ کی رضامندی خوب خود ملتی جائے اور پھر اللہ پاک اس کا کام بناتے اور ایک بات اور یاد رکھیے بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے حوالے کیا اس کا نہ بننا ہی ہمارے لیے اچھا ہے کام کا بننا اچھا ہے یا نہ بننا اچھا ہے اس کو تو اللہ جانتا ہے ہم بندے نہیں جانتے لیکن بعض مرتبہ اس کام کا نہ بننا ہی اچھا ہے مثال بڑی دھوم دھام سے نکلا بعض دنیا دار مسلمانوں نے یہ تمنا کی کہ کاش جانے صلاح باؤ یا قارون ان دن ہس عظیم بڑا نصیبے والا ہے کارون ہم کو بھی اتنا مال ملتا تو ہم بھی دھوم دھام سے نکلتے یہ بات دنیا دار مسلمانوں نے آرزو کی اور تمنا کی تھوڑے دنوں کے بعد کارون زمین میں دیکھا تو یہ دنیا دار مسلمان یوں کہنے لگے کہ اللہ پاک تو نے بہت ہمارے اوپر مہربانی کی اور احسان کیا کہ نے ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی اگر تو ہماری آرزو پوری کر دیتا تو آج ہم بھی دستتے کارون جیسا بال ہم کو ملتا تو آج ہم بھی دستتے تو تیری بہت بڑی مہربانی ہمارے اوپر ہوئی کہ تو نے ہماری آرزو پوری نہیں ہونے تو بعض مرتبہ انسان کی آرزو اور تمنا کا پورا نہ ہونا اور انسان کے کام کا نہ بننا اس کے لیے خیر ہوتی اس لیے ہمارا کام تو یہ ہے کہ بات کی بات اور کام اللہ کے ہمارے گھر چاہے جلدی بنائے چاہے دیر سے بنائے اور چاہے نہ بنائے نہ بننے میں بھی بات مرتبہ خیر ہوتی ہے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا دینا اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا اور ہماری آرزو پوری کر دیتا اور قارون کے جتنا مال دے دیتا تو آج ہم بھی زمین میں دھستے تو اللہ نے مہربانی کی کہ ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی اس بنا پر کان کھول کر ہم سب سن لیں میں بھی اور تم بھی سبق کل تو اللہ پر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک کام بنائیں گے چاہے جلدی بنانے چاہے رولا رولا کا دیر سے بنانے اور مسلحت اگر کام کے نہ بننے میں ہو تو نہیں بنائیں گے اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی اب ایک بات اس میں سمجھانے کی رہے گی بات اللہ کی مان اور کام اللہ کے حوالے کا لوگ سمجھتے ہیں تبکل کے معنی یہ ہے کہ اسباب کا چھوڑ دینا اسباب کا چھوڑ دینا تبکل نہیں ہے اسباب میں لگ کر بھی تبکل ہو سکتا ہے اسباب کو چھوڑ کر بھی تبکل ہو سکتا ہے تبکل کے اندر تو اسباب کا یقین نکالنا ہے اور اللہ کا یقین بلانا ہے اللہ کا یقین ایسا آ جائے کہ اسباب کا یقین نکل جائے جتنی ہم اسباب کی نفی کریں گے اور سامان کی نفی کریں گے اور جتنا ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور جتنا ہم اسباب کو قربان کریں گے اللہ کے حکموں پر تو اتنا اسباب کا یقین نکلے گا اور اتنا اللہ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا جب اللہ کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو ساری مخلوقات اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہمیں برابر دکھائی دے گی سجلا اور پترا یہ دونوں کے دونوں ہماری نظروں میں برابر ہو جائیں گے اگر ہمارے ایمان کے اندر طاقت ہوگی اگر ہمارے ایمان میں یہ بات ہوگی کہ کرنا کرنے والا اللہ ہے اور ساری مخلوقات اللہ کے قبضہ قدرت پہ ہے ساری مخلوقات اپنے بننے میں اللہ کی ہے اور ساری مخلوقات اپنا کام بتا اپنا کام کرنے میں بھی اللہ کی محتاج ہے پاس دکھانے میں کی بہت اور ہر مخلوق اپنے ختم ہونے میں بھی اللہ کی بہت ہر مخلوق اپنے ہر منزل میں اللہ کی بہت اور اللہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں اللہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی حرکت نہیں کر سکتے اور ایک جوتی بھی حرکت نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر حضرت جبریل بھی اتر نہیں سکتے اور چڑھ بھی نہیں سکتے اور ایک جوتی بھی کچھ نہیں کر سکتی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل علیہ السلام اور چوٹی دونوں کے دونوں برابر ہیں یوں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرر فرشتے ہیں اور چوٹی ایک چھوٹا سا جانور ہے لیکن خدا بھی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی کچھ نہیں کر سکتے اور چوٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی یہ یقین کی کیفیت تیرہ چودہ سال تک مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک اس یقین کی کیفیت کو پیدا کیا دے دے کر اللہ کی بات مان مان کر باوجود ہے کہ ساری ترتیب خلاف تھی اور پوری آزمائش کی گھٹنیوں کے اندر سے سارے سارے کلمے والے لیکن ان کے دل و دماغ بھی بات دیکھی ہوئی تھی کہ کرنے والے اللہ ہیں والی ذات صرف اللہ کی ہے یہاں تک کہ ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ تم لوگ کھڑے ہو کر ہم کو اللہ سے بیانتے ہو اور تم لوگ کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہو کہ اللہ ایسے بڑے ہیں زمین آسمان کے پیدا کرنے والے چاند سورج کے پیدا کرنے والے اور منی کے قطرے سے انسان کے بنانے والے اور آسمان سے کھانا اتارنے والے سمندر کو پھاڑ کر اور فرون کو غارت کرنے والے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور بچری کے پیٹ پہ ہی سر السلام کو بچانے والے کتنے بڑے اللہ ہیں تم اتنے بڑے اللہ سے ہم کو ڈراتے ہو یہ اللہ تمہاری حمایت اور ہمدردی میں ہے تمہاری مدد کرے ہو کلبے والوں اور جو کلبے والے نہیں ہیں ان کی مدد نہیں کرے گا اور ان کی پکڑ کرے گا تم ڈراتے ہو ان کو تو ابو اس ان کے ساتھی نے کہا کہ اتنا بڑا اللہ ان کی مدد کا تم دعویٰ کرتے ہو تیرہ سال تو ہو گئے اللہ نے کیا مدد کی تمہاری زنجیروں میں جگڑا گیا مارا گیا پیٹا گیا آگوں پر اٹایا گیا دو دو مرتبہ تمہارا دیش تم سے چھڑوایا گیا مکے کو چھوڑ کے دو دو مرتبہ تمہیں جانا پڑا اور تیسری مرتبہ اپنا دیش چھوڑ کر تمہیں مدینہ منورہ ہمیشہ کے لیے جانا پڑا اور تین سال تک چھ ابھی طالب پہ تمہارا بائیکاٹ کیا اور تمہارا دانا پانی ہم لوگوں نے بند کر دیا اتنا بڑا اللہ اس نے کیا تمہاری مدد کی تمہاری عورتوں کے رونے کی آواز آئی اور تمہارے بچوں کے رونے کی آواز آئی اور وہ اتنے بڑے اللہ نے جن جن سے جس سے تم ہمیں دوڑاتے ہو اس سے ہماری کیا پکڑ دی ہماری کوئی پکڑ نہیں تمہاری کوئی مدد نہیں اللہ بڑا اللہ بڑا اللہ بڑا بچا رکھا ہے تم نے اس پر قرآن کی آیتیں اترتی تھیں اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بات پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی ہوئی نبیوں نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا اور ان کے بالمقابل لوگوں نے اللہ کی بڑائی کو جیسا نبیوں نے بتایا ویسا نہیں مانا اور وہ برابر ستاتے رہے برابر پریشان کرتے رہے اتنا پریشان کیا ندیوں کو اتنا پریشان کیا جس کی کوئی حد نہیں لیکن ہم دیا علیہ رام الحمد سلام باوجود کہ ان کو ستایا گیا لیکن ان کے دلوں میں انسانیت کا غم تھا ان کے دلوں میں انسانیت کا فکر تھا نبی دعوت دیتے تھے بڑی قرآن کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کی تکلیفوں کو جھیل کر کیونکہ ندیوں کے سامنے جہنم کا پورا منظر تھا یور گر مجری میم آئی نواسی بل ابداب کر دی مجرم کو چہرہ دیکھ کر فرشتے پہچان دیں گے اور پریشانی کے بعد اور پیروں کو بالکل باندھ دیا جائے گا اور کھسیٹا جائے گا اے انسان اور جنہ کو تم اللہ جی کون سی کون سی نعمت کو چھٹا بتاؤ گے کیا بھی منظر آیا نہیں ہے اور تمہارے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے خبر دے دی تاکہ تم بھی مجرموں کی فہرست میں نہ ہو جاؤ آج ہی جہنم اللہ يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ وہ جہنم ہے کہ جسے مجرم لوگ جھوٹا بتاتے تھے ان کو پکڑ کے کبھی گرم کھول کے پانی میں ڈالا جائے گا اور کبھی آگ میں ڈالا جائے گا اے انسان اور جنہ تو تم لوگ اللہ کی کون سی کون سی نعمت کا شکر کون سی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے وہ سارا منظر تمہارے سامنے کھینچ دیا تو یہ جہنم کا منظر اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت عالیہ میں کھڑا ہونے کا منظر نبیوں کے سامنے تھا تو جب نبی لوگوں کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے تھے اور غلط کام کرتا ہوا دیکھتے تھے تو نبی رویا کرتے تھے دھاڑے بار بار کے گئے اللہ ان کا کیا ہوگا یہ حال ہمارے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم چکر مارنے والوں کے پاس بار بار جا جا کر انہیں سمجھاتے تھے صبح سے لے کر دوپہر تک سمجھاتے تھے بڑے مجموع کا بھی انتظار بھی کرتے تھے ایک آدمی ملا تو اس کو سمجھانا شروع کیا دوپہر تک سمجھاتے تھے سننے والے سمجھاتے تھے لیکن آپ برابر سمجھاتے رہتے تھے اور آپ جب سمجھاتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے کے اوپر تھوکتا تھا تو کوئی آپ کے پیچھے دھول اڑاتا تھا تو کوئی آپ کے گلے سے گندا ڈالتا تھا تو کوئی آپ کو مجرم کہتا تھا آپ سب کی سہتے جاتے تھے آج یہ سواری کے اوپر کھڑے ہو کر اور دعوت دیتے ہیں مینا کے اندر ارے ظالم آتا ہے کوچا مارتا ہے اس سواری کو وہ سواری بگڑ جاتی ہے اور رسول پاک سو سرم زمین پر گر پڑتے ہیں اور یہ اندازہ لگاتے کہ ابھی یہ ماننے والا نہیں چلو پھر سمجھائیں گے یہ ساری تکلیفیں اٹھا اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور راتوں کو اٹھ کر ایسا روتے تھے کہ لہو عزیز عزیز کا مرجل سینے کے اندر سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی کیسی آواز آپ کے سینے میں سے آتی تھی بے حد آپ رویا کرتے تھے اتنے روتے تھے دھکا مارنے لائن کے پاس بار بار جاتے تھے اور جا کر ان کے ذہن بناتے تھے اور زبان گویا بتاتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکے مارے لیکن اس کے باوجود میں تمہارے پاس آیا میں اللہ کا سچا نبی ہوں مردے کے بعد والی جو زندگی میں بتا رہا ہوں مردے کے بعد آئے گی بس زبان حال اپنے عمل سے یہ بتایا کہ تم نے کو بار بار دھکے مارے لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ فرشتے تمہیں قبر کے اندر دھکے نہ مارے اور فرشتے تمہیں جہنم کے اندر دھکے نہ مارے میں فرشتوں کے دھکوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے والی پاک زندگی لے لو میں اللہ کا سچا نبی ہوں میرے والا کلمہ بڑھ دو میرے والا دین لو تاکہ تم فرشتوں کے دھکوں سے بچ جاؤ ہم کو اور آپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ایسے دھکے مارے لیکن اس سے بھی زیادہ رونے کی بات یہ ہے کہ آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس پاک دین اور طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھائے جس پاک دین اور پاک طریقے کے لیے پیارے نے بھی سر سلم میں دشمنوں کے دھکے کھائے آج وہ پیارا طریقہ اور آج وہ پیارا دین اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے آپ کا لایا ہوا یہ پاک طریقہ اور پاک دین جو ہے مسلمان کے کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے اور اس کے چہروں سے دھکے کھا رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ رونے کی چیز ہے اس کا سدمہ خب ہمارے لوگوں کے اندر سے نکل گیا اس بنا پر میرے دوست دوستوں بزرگوں انبیاء کرام علیہ السلام سلام کی دعوت دیتے تھے تو بڑی شفقتوں کے ساتھ دیتے تھے بڑی مہربانیوں کے ساتھ دیتے تھے بے طلب بندوں میں جاتے تھے بے غرض ہو کر جاتے تھے ہمدردی کے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت کے ذریعے ان کے سہن بناتے تھے اور ہمدردی کے ذریعے ان کو مانوس کرتے تھے جیسے جسمانی تھوڑے پھنسیاں اگر آ جائیں کسی کے بدن پر تو اس کے دور کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو اندر سے کی جاتی ہے آئنٹمنٹ اور دوسرے باہر سے دیا اندر سے کی جاتی ہے یہ اینٹی بایوٹک کی گولیاں اور باہر سے آئنٹمنٹ اور حکیموں کے پاس چلے جاؤ تو اندر کا جوشنڈ اندر کے سارے روگ کے ٹھیک کرنے کے لیے اور باہر کے لیے برہم دیتے ہیں تو اسی طرح دعوت کا کام کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام سلاد سلام ان کی جگہ پر امت کے ذمہ جب کام آیا تو یہ بھی انہیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو دعوت کی لائن کی اینٹی بایوٹک ہو جس کے ذریعے اندر کی صفائی ہو اور دوسرے اخلاق اور ہمدردی کی لائن کی پوائنٹ بینک اخلاق اور ہمدردی یہ دونوں کام ندیوں نے کیے تیرہ سال تک صحابہ نے رسول کریم سرسن نے یہ دونوں کام کیے لیکن میرے محترم دوستوں پانچ مرتبہ یہ اینٹی بایوٹک اور آئنٹمنٹ کے ذریعے پورے بدن کی پھوڑیاں پھنسیاں ٹھیک ہو گئی لیکن صرف یہ ہاتھ ہے نا پہنچنے تک اس کے اندر ایسا زہر چڑھا ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو سول سرجن ڈاکٹر یوں کہتا ہے کہ یہ ہاتھ کو کاٹ دو تو پورے بدن پر رحم ہے اور اگر ہاتھ پر رحم کرو گے تو پھر یہ زہر کوہنی تک پھیلے گا پھر کوہنی تک تاٹنا پڑے گا پھر بھی نہیں کاٹو گے تو بدن تک کاٹنا پڑے گا پھر بھی نہیں کاٹے گے تو پورے بدن کے اوپر یہ زہر پھیل جائے گا تو اسی طرح میرے محترم دوستو نبیوں کے ذریعے اللہ نے دعوت دلوائی اب جتنوں نے اس دعوت کو قبول کیا عام طور سے وہ تھوڑے ہوتے تھے اور باقیوں کے بارے میں یہ انداز لگ گیا کہ یہ ماننے والے تو آخر میں جا کے پھر ان کا آپریشن کرایا جاتا تھا میں بات پہنچ جاتی تھی کہ ندی ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ماننے والے ہیں اور یہ یہ یہ بگڑے ہوئے جو لوگ لوگ بھی سمجھے کہ ہاں ہم کو بے وقوف بنا عذاب وغیرہ کچھ نہیں ایک کی بات ہے وہ بھی اس پر آ گئے اور نبیوں کو بھی انداز لگ گیا کہ یہ ماننے والے نہیں تو ان بگڑے ہوئے بھی نبیوں سے فیصلہ کرو اگر تم سچو تو فیصلہ کرو لاؤ اللہ کی پکڑ کہاں ہے کتنی مدت گزر رہی کہاں گئی اللہ کی پکڑ ہم پر آ رہی اللہ کی پکڑ انہوں نے بھی کہا اور کرام احمد سلاد سلام نے پوری زندگی انداز لگا دیا بعد مرتبہ وہیں سے پتہ چل گیا انہیں چلن یا جرن کپا رہا یہ شہر جو ہے یہ نسلوں تک پھیلتا رہے گا تو ایسے موقع پر پھر ان کا آپریشن ہو جانا ضروری ہے تو پھر اخیر میں نبیوں نے فیصلہ چاہیے شروع میں نہیں شروع میں نبیوں نے ان بگڑے ہوا کو غارت ہونے کی بات نہیں کہی بلکہ ان کو تیرانے کی بات کہی ان کا بیڑا پار ہونے کی بات کہی لیکن اخیر کے اندر دونوں طرف ہیں بگڑے ہونے کا فیصلہ لو اب نبیوں نے بھی پھر اللہ اللہ نے کہا پاک اب تو فیصلہ کر دی اس لیے کہ بڑی لمبی مدت ہو گئی ان کو سمجھاتے سمجھاتے یہ بالکل حددردی والے ہیں دونوں طرف سے فیصلے چاہے گئے نی علیہ السلام کی قوم بھی کہنے لگی کیا نہیں ہو جادل تنا اکثر کا جدا لنا پتینا بات ہے سواد زندگی بھر کہہ رہے عذاب آئے گا لاؤ اگر تم سچے ہو انہوں نے یہ کہا حضرت علیہ السلام نے لمبی مدت سمجھانے کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا اور انداز لگا کہ شہر پھیلتا رہے گا تو حضرت علیہ السلام نے بھی سجا رپو انڈی مدد پہلو میں تو بیٹا سر دے بس ہوں اب بدلا لے اسی طرح اور دبیوں نے بھی کہا رب اے اللہ ہمارے اور قوم کے بیچ میں فیصلہ کر دے زندگی میں ان کو سمجھائے گھوڑے ٹھیک ہونے کو تیار دے ان کا آپریشن کر دے یہی بات ابو جہل اور اس کے ساتھی نے بھی کہی جیسے تیسرے بگڑے ہوئے نے کہی ابو جہل نے بھی کہی اس کے ساتھیوں نے بھی کہی ابو جہل کے لشکر نے بھی کہی کہ کیا بار بار ہم کو ڈرا رہے ہو بڑا ہے اللہ بڑا ہماری پکڑ تو ہوتی نہیں رب بنا جلنا ابتدا قدم امید حساب قیامت کا ہمیں انتظار بھی کرنا ہمارے حصے کا عذاب ہمیں یہاں دے دو ان کا نہ آدھا ہوا حق کا فام تیرا لینا جارتن من سمائی ابھی اتنا بے عذاب اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے اور یہ قرآن سچا کلام ہے تو ہمارے اوپر اے اللہ تو پتھر کو برسا دے یا کوئی کرتا عذاب ہمارے اوپر لیا اگر یہ قرآن سچی کی ہے یہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اندازہ لگایا جب یہ بگڑے ہوئے زہریلے گھوڑے ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دیتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی نے نبیوں کی طرح کہہ دیا کال عرب حکم بالحق کال عرب حکم بالحق اے نا تو بھی فیصلہ کر دے ان کا بندہ البستان والا ماتا سکون میرے محترم دوستوں اور بزرگوں دونوں طرف سے بات آئی بگڑے ہوئے بھی سر آج بھی یہی ہے دنیا میں دنیا والے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں دنیا والے کیا کہتے ہیں سے لے کر اللہ کی پڑھائی شروع ہوئی انہوں نے تقبیروں میں نماز کے اندر بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی مر جائے تو اللہ اکبر چار مرتبہ بچہ پیدا ہو تو اللہ نے اس کے کان کے اندر اللہ اکبر پھر تصویر ہاتھ پہ سبحان اللہ الحمد للہ بنایا جائے اللہ اکبر پھر عید کا دن آوے اس کے اندر اللہ اکبر اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ہو اللہ الحمد دیکھو تو ہر وقت اللہ بڑا اللہ بڑا سیدھی سے بات شروع ہوئی اور سیدھی سے بات شروع ہو کر پھر آگے چلی تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا اور اس سے آگے بھی فلپائن اور جاپان اور ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر جہاں تک کہ ملیشیا اور انڈونیشیا اور تھائی لینڈ اور کوئی اور ہر جگہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں برما کے اندر یہ بات چلی ہر کے اندر بات چلی پھر ہندوستان میں چلی پاکستان میں چلی بنگلہ دیش میں چلی پھر آگے سعودی عرب کے اندر چلی بھارت میں چلی ترکیا میں چلی ہوتے ہوتے اب تو فرانس کے اندر بھی جا کر اللہ ہو اکبر دو ہزار مقامات فرانس میں ایسے ہیں کہ جہاں پر پنج وقت نماز ہوتی ہے اور اذان کے اندر اللہ ہو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو اللہ کی بڑائی احساس اور کامتر نماز میں چلی تو پورے یورپ کے اندر چلی یورپ کے مختلف ملکوں میں چلی یورپ کے ان ملکوں میں کہ جو ملک اللہ کے قائل نہیں تھے اللہ پاک نے اپنا کرم فرمایا مہربانی فرمائی کہ وہ اللہ کی طرف مائل ہو گئے لیکن ان کے بیچ بیچ میں ایسے لوگ جو اللہ کی بڑائی کو جاننے والے اور اللہ کی بڑائی کے بولنے والے ان کو اگر گھائل کیا گیا تو انہوں نے اپنی جان دی دی لیکن اپنا ایمان نہیں دیا انہوں نے کہا ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے اگر جان بغیر ایمان کے گئی تو ہمیشہ کی جہنم اور اگر جان گئی ایمان کے ساتھ تو ہمیشہ کی جنت میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بڑائی پر گھائل کیا زخمی کیا اور جانے دے دی آج ان کے قربانیوں پر اللہ پاک نے ان جگہوں کے لوگوں کو اللہ اکبر کی طرف مائل کر دیا قائل کر دیا مائل کر دیا اور دس دس ہزار آدمیوں نے پہلا جمعہ ان ملکوں کے اندر چڑھا ہے پانچ ہوتے ہیں پھر امریکہ کے اندر چلے جاؤ کینیڈا میں چلے جاؤ امریکہ کے اندر چلے جاؤ امریکہ کے سارے صوبوں کے اندر چلے جاؤ تو جہاں دیکھو وہاں اللہ اکبر پر جہاں تک کہ نارتھ انگلش کے اندر بھی اللہ اکبر پر کیلیفورنیا کے اندر بھی اللہ اکبر پر اس ملک کے اندر بھی اڈا ہاؤس پر اور یہاں تک کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں میں یہ جو کیلیفورنیا یہ جو کیلیفورنیا اور فیجی کے بیچ کے اندر اونی بیرو کا جو جزیرہ ہے وہاں پر بھی جما نے پہنچ کر اڈا ہو پر کی آوازیں لگائی ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اڈا ہو پر کے بغیر کوئی سیکنڈ خالی نہیں جاتا پوری دنیا کے اندر اتنے بڑے اللہ کو تم پکارتے ہو لیکن وہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کہاں ہے اور وہ اللہ کی پکڑ ہمارے ساتھ کہاں ہے جہاں پر دیکھو تو تم سلیم جہاں پر دیکھو تو خوف زدہ جیسے کہ ابو شہر کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے آدمی مارے گئے تمہاری عورتیں چھینی گئی تمہارے بچے چھینے گئے تمہارا مال لوٹا گیا تمہارا سب کچھ کیا گیا اس کے باوجود تم کیسے ہو ہو اللہ اکبر یہ کیا بات ہے اللہ ہو اکبر اور یہ پچھلے لکیوں سے بھی یہ بات کہی گئی کہ سب کچھ اتنی اتنی تمہیں ستایا گیا اور پیٹا گیا اور پھر بھی تم اللہ ہی کو پکارتے ہو قرآن نہیں آئے ہوتے لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا آخری انجام کے اندر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی اور جنہوں نے اپنے سامان کے اوپر سرمائے کے اوپر تعداد کے اوپر طاقت کے اوپر پونجی کے اوپر فخر کیا تو اللہ پاک نے اچھلنے کودنے کا موقع دیا لیکن آخر میں اللہ پاک نے اتنی زور کی پکڑ کی کہ سب کو ختم کر دیا بے زمبی سکون ہوں من علیہ اور ہوں من حضرت ہوں من حسنا بھی بہت اللہ پاک نے بتایا کہ میں نے ان سب کا آپریشن کر دیا لله رب العالمين ہم نے ان ظالموں کا بیڑا غرق کر دیا اور ان کا سب کا آپریشن کر دیا اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ تمام تاریخ اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے زہریلے گھوڑوں کا آپریشن یہ پورے عالم کی یہ پورے عالم کے اوپر مہربانی لیکن بھائی مجھے تم لوگوں سے ڈر لگنے لگا کیا کہ کہیں تم بچوں نہ دنیا کے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے بچوں کرو ہر کس نہیں کرتی ہر نبی نے جو محنت کی ہے وہ اپنی اپنی قوموں کا بیڑا پار کرنے کے لیے محنت کی قوموں کا بیڑا غلط اس لیے ہوا وہ ہر گرمی پر جمے رہے اس پر ان کا بیڑا غرق ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیحمد عالمین ہے تو اس بنا پر آپ کے مقابلہ کرنے والے اور آپ کے نہ ماننے والے اور آپ کی کرنے والوں کا اللہ نے سب کا ایک دم سے بیڑا غرق نہیں کیا پہلے زمانے میں تو ساری قومیں آپ کا بیڑا غرق قوم سمود علیہ السلام کی پوری قوم سروں کا پورا لشکر لیکن رسول اللہ علیہ رحمت اللہ عالمی نے اس بنا پر اللہ پاک نے جتنے بھی خراب اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کا ایک دم سے بیڑا ہی کر دے ایسا نہیں بلکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے گئے اور لے جانے کے بعد اللہ پاک نے رسول کہیں سزمت صحابہ سے ہی کہہ دیا کہ تم لوگ ہی ان کا آپریشن کرو تو کس کا آپریشن ہو جائے گا تو دوسروں کو سوچنے کا موقع ملے گا پھر اب دوسروں کو سوچنے کا موقع ملا بدل کے موقع پر تیاری کا موقع کرنے والوں کو نہیں دیا اور جو بغیر کرنے والے بغیر ایمان والے تھے ان کو خود تیاری کا موقع ملا اب وہ جہر کے ساتھیوں کو تیاری کا موقع خود ملا لیکن ایمان والوں کو تیاری کا موقع اللہ نے نہیں دیا ایمان والے چاہتے بھی تھے جب ان کے بعد سامنے بات آئی یا تو ابو سفیان کا تجارتی بلا اور یا ابو جہل کا لشکر ان دونوں سے ایک پھر تمہاری ہوگی جو ایمان والے تھے نا کیونکہ تیرہ سال چودہ سال کا مشاہدہ کیے ہوئے اور آزمائش کے اندر آئے ہوئے بڑی تکلیفیں اٹھائے ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ پاک کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے ابھی سکھے گا قافلہ اگر ہمارے ہاتھ لگ گیا تو مال حلال کا بہت آئے گا تو تیرہ چودہ سال کی تنگی تشی حلال طریقے سے دور ہوگی اور سامان بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر اگر کوئی مقابلہ وغیرہ پڑ جاتی ہے سارے سامان ہمارے کام آئے گا تو اس بنا پر اللہ پاک کانٹا تو لگے گی اور کام بن جائے اللہ ان تو میں ہے تمہارا کیا نیا وعدہ تھا ان تو میں ہے تمہارا بھائی تم اللہ تمہیں یہ پسند تھا کہ کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے اب اس سیاں کا تجار کا قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے ابو جہر کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہ پڑے کیونکہ اس کے ساتھ مقابلہ اگر ہوا تو تیاری ویاری تو ہے نہیں وہ ساری تیاری کے ساتھ آئے تو اس کے اندر مال کا ملنا تو دن قیدار جان جائے گی اور یہاں پر کاٹا لگے گا نہیں کام بن جائے گا جاتی لیکن اللہ پاک کو یہ بتانا تھا یہ تیرہ چودہ سال تک جو تم نے کہا ہے کہ اللہ بڑا ہے اللہ کرنے والا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں اور پھر اگر کامیاب ہوئے تو اللہ ہی نے کامیاب کیا اگر تم کو تیاری کا موقع ملتا اور پھر تم کامیاب ہوتے تو سارے اربوں کے اندر یہ بات ہوتی کہ تیاری کا موقع مل گیا اس بنا پر غالب ہوئے تیاری کا موقع نہ ملتا تو ان کے چھٹکے چھوٹ جاتے یہ سارے اربوں میں آتی بات لیکن تمہارے پاس جب تیاری نہیں ہوگی اور بغیر تیاری کی جب تم مقابلہ کرو گے اور پھر اللہ کی مدد سے کامیابی ملے گی تو ساری دنیا کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا ان کے پاس سر بھی نہیں تھا زور بھی نہیں تھا طاقت بھی نہیں تھی سرمایہ بھی نہیں تھا اور ان کے پاس تعداد بھی نہیں تھی اس کے باوجود یہ کامیاب ہوئے تو اللہ ان کو کامیاب کیا لہٰذا ان کی خانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب ان کو ان کی کی اور انہوں نے کہہ دیا اللہ تو اللہ کی مدد فوراً سامنے آ جائے گی سکیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اللہ سامان سے کچھ نہیں ہوتا اور تعداد سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے اللہ ہیں اگر وہ غالب کرنے پر آئے تو بے سر و سامان کو بھی غالب کر سکتے ہیں اور اگر وہ مغلوب کرنے پر آئے تو و سامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتائی غير ذات الشوكة تكون لكم الله أن الحق حقا دابر الكافرين اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر بات تو وہی سامنے آ جائے کیا بات یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے غیروں سے پچھڑی ہوتا سرمائی سے پچھڑی ہوتا طاقت سے پچھڑی ہوتا سامان سے کچھ نہیں ہوتا اور تعداد سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے اللہ ہیں چراج نے تیاری کا موقع نہیں دیا بالکل موقع نہیں اور بے سر سامان لا کے کھڑا کر دیا بدر میں اور وہ لوگ سارے تیاری کے ساتھ آئے اور پھر یہاں سے اللہ کی مدد آئی اللہ کی مدد آنے کے اندر چند چند باتیں باتیں قیامت قیامت تک اگر ہوں گی تو قیامتیں مستقندہ کی مدد آتی ہو ایک تو تقوا ایک صبر ایک ڈینڈر یہ تین باتیں جب بھی ہوں گی تو قیامت تک کی مدد برابر آتی رہے ان تصویروں ہے سب تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل Madni Masjid federal B area Karachi phone number چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین